سیدی و مرشدی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عالم اللہ مجدد زمان حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار کل بھی یہ اشعار میں پیش کیے تھے کچھ تشریح کے ساتھ لیکن اللہ تعالیٰ سے مانگ کر بیٹھتا ہوں کہ اللہ جو بھی طالبین کی برکت سے میرے مشاعر کی برکت سے جو مضامین نافع ہوں وہ نصیب فرما دیں اور پھر اللہ کے نبق پہ بیٹھ جاتا ہوں اور یہی سوچتا ہوں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کہلایا اللہ تعالیٰ نے کہلایا جو کچھ اچھا کہہ دیا اور جو کچھ قصور ہوا وہ بھی اپنی شامت عمل سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں اور جو کچھ کہہ دیا ان کو قبول فرما کر دیں تو بعض اوقات تشریح اشعار سے مطابقت نہیں رکھتی یا کچھ کچھ رکھتی ہیں لیکن بعض اوقات عالی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کوئی دوسرا مرحوم کہلوا دیتے ہیں اس لیے ضروری نہیں ہے کہ اشعار کی تشریح جو ہے اشعار سے مطابقت رکھے بس جو اللہ تعالیٰ کہلوا دیتے ہیں اپنے رحمت سے کہلوا دیتے ہیں وہی اپنی رحمت سے اور اپنے فضل سے امید کرتا ہوں کہ قبول بھی کروں آج بھی جو اشعار پیشی خدمت ہیں وہ کل جو اشعار پڑھے تھے وہی اشعار دوبارہ پڑھنے کا داڑیا پیدا ہوا کہ میں دوبارہ پیشے خدمت وہ جس کا نام کے دنیا میں پلے شکا فرقا

کہاں تیری رضا کا ہے ہوا مست میری ہزار پہ جا کے وہ ہم شک کا سفر نامہ ری کا اس کا نام ہے معارف ربانی مجموعہ ملفوظات و ارشادات کا نام معارف ربانی جس میں سے پڑھ کر سنا ہوں اور نا نفسہو کی عجیب شرح ارشاد فرمایا کہ ہاں اگر کوئی اپنے مال کی وجہ سے علماء کو حقیق سمجھتا ہے یا باوجود آپ کی محبت کے دشمنی کرتا ہے اور دین نہیں سیکھتا تو ایسوں سے مستغنی ہو جانا چاہیے حدیث پاک ہے نیم رضول الفقی فقین علیہ نفا و و و عنہ اغنا ہو دین کا بہترین سمجھدار وہ ہے کہ اگر لوگ اس سے احتیاط ظاہر کریں تو ان کو نفع پہنچائے لیکن اگر اس سے یعنی لوگ اس سے اس کے کے اس اس کو قیمتی کی جانے اور اس سے اظہار کریں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے احتیاط ظاہر کریں تو ان کو نفع پہنچائے یعنی ان کو دین سکھائے لیکن اگر اس سے استغنا ظاہر کریں تو یہ بھی ان سے مستم ہو جائے عام شارجین حدیث نے اس کی یہی شرح کی ہے لیکن ملا علی فادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا نفسرو کی عجیب شرح فرمائی کہ لوگ اگر اس سے استغنا کریں اور دین نہ سیکھیں تو یہ اپنے نفس کو اللہ کے ذکر و عبادت اور نوافل کے انوار سے غنی کر لیں اور خوب اللہ کی یاد میں لگ جائے یہ شرح غالباً آپ نے پہلی بار سنی ہوگی لیکن یہ تو معاندین اور ناقدروں کے لیے ہے عام حالات میں لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئی ہے اسی میں خیر ہے اس کا نفع میں نہیں بتا سکتا کہ دین پھیلانے میں آپ کو کس قدر مدد ملے گی کل بھی یہی مضمون تھا کہ لا خیر رفیم اللہ یا اللہ فلاحی سے پاک میں ہے کہ جس نے اس کے لیے کوئی خیر نہیں جس نے لوگوں سے محبت نہیں کی اور لوگوں نے اس سے محبت نہیں کی اور جب کسی عالم نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت لوگ مجھ سے محبت نہیں کرتے میرے پاس نہیں آتے بھائی اندر بیٹھ چلو اب مت ملو نام تمہیں نہیں کرانی مضمون میں خلل ڈالتے ہو تو کل جو مضمون تھا اس میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ان صاحب سے عالم صاحب سے کہ اگر لوگ محبت نہیں کرتے تو آپ محبت کریں کیونکہ حدیث پاک میں جو پہلی چیز جو بیان کی گئی ہے اس میں ہے کہ پہلے تم لوگوں سے محبت کرو اس کے لیے کوئی خیر نہیں جو دوسروں سے محبت نہیں کرتا اگر تم محبت کرو گے لوگوں سے تو پھر وہ تم سے محبت کریں یا نہ کریں اول تو محبت کرو گے تو لوگ تم سے خود ہی محبت کرنا شروع کر دیں گے ہم لوگوں میں اکثر یہی خرابی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سامنے والا پہلے محبت کرے پھر ہم اس سے محبت کریں اور حدیث پاک میں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ پہلے تم محبت کرو ہم محبت کریں گے تو ہمیں جواب محبت نہیں ملے گا اسی کو حضرت فرما رہے ہیں کہ محبت سے دین پھیلانے کا نفع جو ہے وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا کہ دین پھیلانے میں آپ کو کس قدر مدد ملے گی اب یہ دین پھیلانا صرف اس شخص ممبر پہ بیٹھے ہوئے آدمی کے لیے نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے اس لیے کہ جو دین دین کے راستے میں آیا دین پر عمل کر رہا ہے وہ اپنے اپنے حسن اخلاق سے اور دوسروں سے محبت سے پیش آئے گا حسن اخلاق سے پیش آئے گا تو دوسرے لوگ بھی دین کی طرف راغب ہوں گے اور اگر یہ بد اخلاقی کرے گا اور تکبر سے اپنے آپ کو اچھا سمجھے گا کہ میں تو اللہ والوں سے جوڑتا ہوں اور میں روزانہ مجلس میں جاتا ہوں اور دوسرے لوگوں کو حقیق جانے گا کہ یہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور ان کے گناہوں کو دیکھے گا تو یہ یہ بدخلقی کرے گا ان سے بد اخلاقی سے پیش آئے گا کیونکہ اس کے دل میں تکبر ہے اور تکبر والا جو ہے اس کی کوئی عزت نہیں کرتا تو اس لیے کسی کو حقیر نہ جانے اور اپنے آپ کو گناہگار مسلمان سے بھی کمتر جانے فی الحال اور گناہ گار کافروں سے بھی کمتر جانے فی الحال یعنی انجام کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے اگر انجام ہمارا اچھا ہوا تب تو ہم کافر سے اچھے ہیں اور نہ خدا نخواستہ انجام برا ہوا تو کافر میں ہم میں کیا فرق ہوگا اس لیے یہ بہت ہر آدمی کو حسن اخلاق سے اور محبت سے پیش آنا چاہیے اس سے دین کے پھیلنے میں مدد ملتی ہے اگرچہ کوئی بیان یا تقریر نہیں کرے کرے گا لیکن اس کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ دین کی طرف آئیں گے اور یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ ہے دین پھیلانا ہے آج یوسف صاحب جو ایک نو مسلم ہیں ان کا فون آیا جس کے لیے ہم مولانا رشید بزرگ کے ساتھ اس کے مالک کے پاس گئے تھے کہ یوسف کو چھٹی دے دیں اور وہاں ناشتے پر دین کی بات سنانے کی توفیق اللہ نے مجھے عطا فرمائی یوسف نے آج بتایا کہ وہ کہہ رہے تھے ان کی بات مجبوراً نقل کر رہا ہوں مجھے تو اپنے منہ سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے لیکن اگر نہ کہوں تو آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہوگا اور آپ لوگوں کو بتانا دینی ضرورت ہے کیونکہ اس سے بعض کا حسن زن بڑھے گا جس سے وہ زیادہ نفع اٹھا سکیں گے تو یوسف نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کی بات کا میرے اوپر اتنا اثر ہوا کہ میں عنقریب رونے والا تھا اور یہ بھی کہا کہ یہ مولانا بہت بڑے عالم معلوم ہوتے ہیں دوسروں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب نہیں اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں کے دل میں حسن زن ڈال دیں تو یہ بھی اللہ کا انعام ہے اپنی نگاہ میں آدمی اپنے کو چھوٹا اور حقیر سمجھے لیکن بندوں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب نہیں کیونکہ اگر بندوں کی نگاہ میں حقیر ہو گیا تو وہ دین کیسے سیکھیں گے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں اللہ مجالنی فی سفی وفی یونت ناسی اے اللہ مجھے میری نگاہ میں چھوٹا کر دیجیے لیکن لوگوں کی نگاہ میں بڑا دکھا دیجیے جب ان کی نگاہ میں وقت ہوگی تبھی تو وہ دین سیکھیں گے اگر لوگوں کی نگاہ میں حقیر ہونا مطلوب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا نہ سکھاتے البتہ کی عینی صغیرہ کو مقدم فرمایا کیونکہ اگر یہ اپنی نگاہ میں حقیر نہ ہو اور لوگوں میں جاہ اور عزت مل گئی تو کبر میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جائے گا حضرت مولانا شاہ رالحق صاحب نے ایک صاحب سے فرمایا کہ ہاتھ میں تصویر رکھا کرو اس سے بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے خصوصاً بد نگاہی سے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت تصویر رکھوں گا تو لوگ مجھے نیک سمجھنے لگیں گے تو حضرت نے فرمایا تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو بدماش سمجھیں آپ اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں لوگ اگر سمجھتے ہیں تو یہ اللہ کا انعام دعوت عقیقہ مولانا عمر فاروق صاحب جو حضرت والا کے خاص احباب میں سے ہیں اور چار سال حضرت والا کی خدمت میں رہے ہیں آج ان کے بیٹے جلال الدین کا عقیقہ تھا پرسوں رات حضرت والا نے حاضرین مجلس کو دعوت دے دی تھی کہ جو لوگ اس وقت موجود ہیں سب کی دعوت ہے کے لیے فرمایا کہ یہ بہت اچھا پلاؤ پکاتا ہے ہمارے حضرت والا سیدی محبی و محبوبی موشیدی و مولائی قلندر حضرت والا میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ یہ بہت اچھا پلاؤ پکاتے ہیں چنانچہ آج بعض زور سب حضرات جمع ہو گئے جن میں اکثر علماء تھے یہ بات تو سبھی کو معلوم ہوگی کہ ہمارے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اعلیٰ نصب کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں سید کرانے کے اور بہت ہی ناز و نیام کے بھلے ہوئے تھے لیکن شہر کے لیے اپنے آپ کو کیسا مٹا دیا وہ پکانا وکانا کہاں جانے وہ تو دوسرے میں اس قدر نوکر چاکر تھے اور بڑی نفروں سے کھانے کھاتے تھے ہم نے بہت دفعہ واقعات سنے قاصم بھائی عزت بھائی تھے وہ جب ایک ساتھ بیٹھتے تھے تو اپنے پرانے قصے یاد کرتے تھے مزے مزے کے تو اس میں وہ بتاتے بھی تھے کہ کس طرح یعنی اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ نوکر چاکر گھر میں خوب تھے خدمت خدمتگار اور بڑے نفروں سے جو ہے وہ رہتے تھے بہت ہی اعلیٰ ذوقی بھی تھی اور گھرانہ بھی ایسا ہی تھا لیکن اپنے شہر اپنے شہر کے لیے اپنے آپ کو کیسا مٹایا کہ پکا پکا کے کھلایا اور ناظم آباد میں میں نے سنا ہے دیکھا تو نہیں حضرت والا کا حجر شریف تھا حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حجرے کے باہر پلنگ بچھا کر سوتے تھے حضرت والا کی حفاظت پہ لیے اور یہاں گلشن اقبال میں بھی ایک عرصے تک میں نے سنا ہے کہ حضرت اس طرح رہتے تھے چار پائی کے لیٹے ہوئے ہیں گرمی بہت لگتی تھی حضرت کو دو پنکھے چلاتے تھے ایک سرہانے پہ اور ایک پیروں کی طرف بعد میں تو خیر حضرت والا رحمۃ میں بلاڑے نے حضرت کی طبیعت دیکھ کے اے سی لگا لگوا دیا تھا کمرے میں کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اے سی کے بغیر کو دل کا مرض بڑھ جائے گا اور اس میں تکلیف ہوگی لیکن اس سے پہلے وہ زمانہ میں نے تو نہیں دیکھا جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے حضرت والا نے حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کی جان کی حفاظت بھی تھی برسوں حضرت نے وہاں حضرت کے دروازے پر پہرا بھی دیا راتوں کو اور معلوم نہیں کیا کیا خدمات اندازہ تو یہی ہوتا ہے کہ کیا کچھ نہ کیا ہوگا لیکن چونکہ دیکھا نہیں ہے اور حضرت والا نے کبھی اپنے زبان مبارک سے ان خدمات کا تذکرہ بھی نہیں کیا یہ ہم نے چند چند ایک بار ہم نے دیکھا حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی عدالت کے دوران اور حضرت خود بھی حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ بہت عالیم تھے سہارے سے اٹھتے بیٹھتے تھے اور نماز بھی کرسی پڑھ پڑھتے تھے مجبور اس کے باوجود کبھی کبھی جوش محبت میں ایسی حالت میں بھی حضرت والا نے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کے لیے کبھی کھچڑی پکائی کبھی اسٹو پکایا اور کس طرح حضرت پکاتے تھے کہ ایک ایک مسالہ صاف ستھرا کر کے اور ایک ایک چیز کو بالکل ناپ تول کے اعتبار سے حضرت کی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈائری مرتب کی ہوئی تھی اس ڈائری میں پکانے کی ترکیبیں بھی لکھی ہوئی تھی اور پکانے کی ترکیبوں میں مجال ہے کہ ذرہ برابر جو ہے ادھر ادھر ہو جائے اور چمچہ ہے تو اس کی چمچے کی کمیت بھی بیان ہوئی ہوئی تھی کہ چھوٹا چائے کا چمچہ اور یہ بھی لکھا رہتا تھا کہ برابر کر کے چوٹی دار یا برابر کر کے اور اسی طرح مسالے اس میں لکھے رہتے تھے ایسی تول کیوں کہ شہر کو جب جس معیار کی چیز پسند آ جائے وہ حضرت لکھ لیتے تھے تاکہ اس میں جو ہے وہ کبھی بیشی نہ ہو اور ایک ہی ذائقے کا بنے جو شہر کو پسند ہے السلام علیکم شہر کو جو چیز پسند تھی اس کا اہتمام کرتے تھے ایسے ہی ایک ایک چیز چٹنی بناتے تھے پودینے کی تو ایک دفعہ ہم نے دیکھا پودی کھڑے ہو کے بنائی تو ہم لوگوں نے پودینا دھویا تو تھویا پودینہ تو پودینے کی ایک ایک پتی کو صاف دیکھا کہ صاف ہے یا نہیں اور جھٹک کے گیارہ پتیاں اس میں ڈلتی ہیں چٹنی اور کالی مرچ کی تعداد کتنی تھی چار کالی مرچ چار کالی مرچ گیارہ پتی کو دینا اور لہسن بھی سر دو جگہ شاید لہسن اور چار چیزیں ہوتی تھی سفید زیرہ ایک چمچی برابر چھوٹی چائے کی چمچی برابر کر کے ہم نے بھی بنائی ہے الحمد للہ حضرت کے لیے چٹنی کسی نے حضرت کو بتایا تھا کہ یہ چٹنی بنا کے اور شامی کباب اور باسی چپاتی سے وہ کھاؤ تو دل کے دل کے مرض کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے کسی نے بتایا تھا حضرت کو تو یہ چٹنی حضرت بناتے تھے ایک دفعہ بنائی ہمارے سامنے اور بھی دفعہ بنائی ہوگی ظاہر ہے کہ حضرت کو تو پتہ ہی تھا تو اس طرح سے حضرت رحمت اللہ علیہ کی خدمت کیا کرتے تھے تو کتنے بڑے گھرانے کے تھے نصب بھی اعلیٰ تھا سید گھرانے کے تھے اور ویسے دنیاوی طور پہ بھی اللہ نے بہت نوازا تھا لیکن اور چاہے کھانے کا ذوق بھی ایسا تھا حضرت کا کہ اتنی لطافت اتنی نزاکت ہم نے کبھی بڑے بڑے سیٹوں کے اندر نہیں دیکھی ایسی نزاکت سے کھاتے پیتے تھے چائے کا چائے اگر پکائی ہے کسی نے تو اس کا بھی خاص طریقہ تھا کہ چائے کی پتی ڈالنے کے بعد اس کو تین منٹ کا دم دیا جائے اگر تین منٹ سے کم دم دیا جاتا تھا تو حضرت کو مزہ نہیں آتا حضرت پہچان لیتے تھے کہ وقت پورا وقت دم نہیں دیا جلدی اتار لی چائے اور اس پہ تر رہا یہ کہ اگر اس میں جو چائے کی بھاپ ہوتی ہے وہ جو اوپر ڈھکنے میں بھاپ جمع ہو جاتی ہے اگر وہ پانی اس میں شامل ہو گیا تو بھی نہیں تھے وہ پانی کو جھٹکو الگ سے پھر اس کے بعد کیتلی میں سے تقریباً چمچہ دو چمچہ کے برابر پہلے چائے اتارو دوسری جگہ کہ وہ پانی جو اس میں بھاپ اس کی ٹوٹی میں جو بھاپ ہے وہ بھی پانی لے کے آتی ہے پہلے تو وہ پانی بھی شامل نہ ہو اور اس کے بعد پھر وہ اور دودھ بالکل تازہ ہونا چاہیے فریج کا رکھا ہوا نہ ہونا چاہیے اگر فریج کا دودھ کسی صاحب نے سوچا کہ چائے بنائی تھی انہوں نے تو نے سوچا حضرت نے ان کو بتایا ہوا بھی تھا کہ بھائی میں فریج کا دودھ استعمال نہیں کرتا تو انہوں نے سوچا ان کو کیا پتا چلے گا فریج کا تازہ ہی دودھ تھا لیکن فریج میں رکھا ہوا تھا وہ نکال کے انہوں نے چائے بنا دی حضرت سے پی نہیں گئی حضرت نے کہا بھائی تم نے کیا اس میں فریج کا دودھ استعمال کیا ہے تو انہوں نے کہا ہاں جی، ہاں جی آپ کو کیسے بنا چلا میں کہا بھائی میں پی نہیں سکتا اتنی نزاکت اور لطافت تھی اور یہ یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ اعلیٰ ذوقی جس کو نصیب ہو جس کی دنیا اتنی اعلیٰ ذوق کی ہوگی تو دین میں اس کا کیا عالم ہوگا یہ لاہور میں وہ ہے سوہی کیا نام ہے اتنا ڈاکٹر ڈاکٹر ڈاکٹر عبد المقیم صاحب انہوں نے بتایا کہ میں حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ٹہل رہے تھے لاہور کی خانقاہ میں تو ایک شعر لگا ہوا تھا وہ فریم اس کا تھوڑا سا تھوڑا سا ٹیڑھا تھا بیلنس نہیں تھا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کو سیدھا کروں تو انہوں نے بتایا ڈاکٹر عبد المقیم صاحب نے کہ میں حضرت والا کی صرف یہی بات دیکھ کر ہوا حضرت سے کہ جو دنیا کی چیز میں ٹیڑا پن ذرا سبھی برداشت نہیں کرتا وہ دین میں کہاں برداشت کرے گا یہ بھی فہم کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے میں دینا طا فرمائے غرض یہ کہ اس قدر حضرت والا میسا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اعلیٰ نصب کے اور بہت ہی جو ہے وہ اونچے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن اپنے شہر کے لیے حضرت نے اپنے آپ کو کیسا مٹھایا کہ خود پکا پکا کے کھلایا بھی اور معلوم کیا کیا خدمات حضرت نے انجام دی ایک دفعہ کچھ شک پسندوں نے حملہ بھی کیا حضرت والا کے حضرت والا تو یہاں نہیں تھے حضرت والا کے اولاد تھی تو حضرت نے اس وقت جو ہے جی جان سے جب ان کا باقاعدہ مقابلہ کیا اور ان کو بھگا دیا کوئی جان کی بھی پرواہ نہیں کی حالانکہ وہ بہت بدماش لوگ تھے اور بہت قوی تھے تعداد میں بھی زیادہ تھے حضرت نے اکیلے اپنی جان کی پرواہ کی حضرت کے داماد بھی تھے منظر میاں صاحب وہ بھی تھے لیکن حضرت نے جو ہے سنا ہے کہ وہ سریا وہاں رکھا ہوا تھا وہ لے کے ان کو ڈانٹ پہ اور بھگا دیا کہ حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہد کے لیے اگر سو جان بھی ہوتی تو قربان کر دیتے یہ یہ ہوتی ہے فنائیت اور جو خود کو شیخ کے لیے مٹاتے ہیں اپنے آپ کو مٹاتے ہیں تو وہ انہیں سے اللہ تعالیٰ کے کام بھی لیتے ہیں اب دیکھیے جو میں کتاب پڑھ رہا ہوں اتنی موٹی سب حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ہیں اور جتنی جتنے مواعث چھپے ہیں اس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خاص بلکہ شاید ہر ہر ہر ہی شروع ہی سے لے کے ہر واس میں حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی ذریعہ بنے کہ وہ حضرت سے حضرت نے سے ہمیں معلوم ہوا کہ حضرت حضرت والا اپنی اسٹیل مل میں کام کرتے تھے جب یہاں ہندوستان سے یہاں آئے تو اسٹیل مل میں اچھی پوسٹ پہ پرچیز ڈپارٹمنٹ میں تھے اور بہت اونچے لیول پہ تھے اس کے باوجود جو وہاں سے پھر وہ اپنی اسٹیل مل سے بولٹن مارکیٹ جاتے تھے روزانہ اور یا ہفتے وار جاتے تھے اور پورا کارٹن لے کے ٹی ڈی کے کیسٹ کا اصلی جاپانی کیسٹ بہترین کوالٹی کی بولٹن مارکیٹ سے پورا کارٹن لے کے آ جائے تھے اور اسی میں جو ہے حضرت والا کے سارے بیانات کو ریکارڈ کیا جو آج ہم یہ مواعث کی شکل میں جو آپ کو بلا شبہ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر ہر بار لاکھوں کی تعداد میں تقسیم ہو چکا ہوگا کب سے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے اور یہ بڑی بڑی کتابیں سب اگر حضرت والا کیسٹ میں ٹیپ نہ کرتے تو یہ آج ہمارے پاس کہاں سے آپ سب یہ حضرت نے اپنی پیسوں سے کیسٹ خریدتے تھے اور حضرت کے ایک ایک ملفوظ کو ٹیپ کرتے تھے وہ تو بہت بعد میں جب حضرت خود حضرت میر صاحب خود بیمار ہو گئے تو پھر دوسرے خطاب نے ٹیپ کرنے کی ذمہ داری لے لی الحمد للہ لیکن شروع تو حضرت ہی نے کیا تھا اور حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے اس وقت سے تعلق رکھتے تھے جب حضرت کو یہاں کوئی چند افرادی جانتے تھے دو چار لوگ جانتے تھے اور خاندان میں کوئی آتا بھی نہیں تھا دو تین افراد آتے تھے ایک وہ تھے جو نا جانا ہاں۔, ہاں فرقان صاحب اور آزاد صاحب اور ہاں یہ دو تین ہی افراد ہوتے تھے جب حضرت کو جانتا بھی نہیں تھا کوئی پاکستان میں جب سے حضرت یہاں آئے تھے تو اس کے بعد جو ہے وہ بعد میں لوگ رجوع کیا اور پھر خوب رجوع ہوا پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت والا کا ڈنکا بٹوایا مگر یہ کہ جو جو کام حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تعالیٰ نے لیا اور اللہ تعالیٰ اس کو انتہائی اعلیٰ درجات میں قبول فرما لے اور قبولیت کی علامت یہی ہے کہ حضرت کے زمانے ہی میں تمام یہ کتابوں کا اس قدر تقسیم ہونا حضرت کی تعلیمات کا اس قدر عام ہونا اور یہ سب کچھ قبولیت ہی کی علامت ہے اور انشاءاللہ اللہ یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا اچھا تو حضرت فرمائے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ احقر کے لیے فرمایا یعنی حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کہ یہ بہت اچھا پلاؤ پکاتا ہے چنانچہ آج بعض ظہر سب حضرات جمع ہو گئے جن میں اکثر علماء تھے لیکن احقر کی غلطی سے دیکھ کے آدھے چاول کچے رہ گئے احمد کو سب پریشانی ہوئی کہ حضرت اقدس نے تو لوگوں سے بہت زیادہ تعریف فرمائی تھی اب حضرت کو بھی افسوس ہوگا اور شرمندگی بھی بس احمد نے گیارہ بار یا جبار پڑھ کر دعا کی کہ اے اللہ آپ کا نام جبار ہے جس کے معنی ہے بگڑی کا بنانے والا میری شامت عمل سے کام بگڑ گیا لیکن آپ حضرت والا دامد کرتا تو ان کی برکت سے اس بگڑے ہوئے کام کو بنا دیجیے احکم نے پانی کا چھینٹا دے کر چاولوں کو دم پر لگا دیا اور زور کی نماز پڑھنے مسجد چلا گیا واپسی پر دیکھا کہ حضرت والا کی برکت سے الحمد للہ نہایت عمدہ چاول تیار ہو گئے تھے اور نہایت لذیذ ہوئے مولانا رشید بزرگ اور دوسرے حضرات نے بتایا کہ دیوبند یا سہارنپور نے ایسے چاول کھائے تھے یا آج کھائے یہ حضرت والا نے یہ بتایا تھا کہ کوئی کھانے میں خوف ہو کے صحیح نہیں پکڑا ہے کوئی گڑبڑ ہو گئی یا جب بار گیارہ بار پڑھ کر اس پر دم کر دو ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے ٹھیک ہو جائے گا اچھا ہو جائے ہم ہاں جی، الحمد للہ کچھ تھوڑی بہت خدمت کا موقع ملا پکا کر کھلانے کا تو ہمیں تو ہر وقت خوف رہتا تھا تو ہم ہر بار یہی پڑھ کے موقع دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ